دوسرا حوالہ دوسرا حوالہ جو وعدہ کیا تھا نا دو شخصوں کے حوالے پیش کروں گا ابن تیمی اور ابن قیم کا یہ وعدہ کیا تھا نا تو ابن تیمیہ کے حوالے پیش کر دیے اس کے علاوہ فقہ حنبلی کے دوسرے حوالے جات وہ بھی پیش کر دیے ہیں اب ابن تیمیہ کا غلام اور عبد ابن قیم جوزیہ جو ہے نا اس کے حوالے پیش کرتا ہوں کہ قبروں والے سلام دعا کرنے والے کو پہچانتے ہیں زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں حتیٰ کے گھر تک کے حالات صالحین بندوں پر گھر تک کے حالات جو نا وہ بھی معلوم ہوتے ہیں اور اعمال سب مومنین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ابن قیم کا حوالہ سنیے ابن قیم کی کتاب الروح کا پہلا مسئلہ وہ یہی ہے کہ اموات قبروں والے برزخ والے زندوں کی زیارت کو اور ان کے سلام کو پہچانتے ہیں پہلا مسئلہ ہی اس نے یہ بیان کیا لکھ رہا ہے کال ابن عبد دل ثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم قبر کان فی الدنیا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام کہ حافظ ابن عبد البر نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی قبر پر گزرتا ہے مسلمان جو اس کو دنیا میں پہچانتا تھا یہ اس کو سلام کرتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح واپس کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے یعنی اس کو بولنے کی طاقت دیتا ہے بولنے کی طاقت دیتا ہے فہاد نسل السلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ اس مسئلے کے لیے ہی ہے کہ وہ زیارت کرنے والے اور سلام کرنے والے کے شخص کو پہچان ہے قبر والا اس کے اس کے نام کو پہچانتا ہے اس کی ذات کو پہچانتا ہے یعنی اس کے شخص اس کو مکمل پہچانتا ہے اور پہچان کر سلام کا جواب دیتا ہے خالی سلام کا جواب نہیں دیتا بغیر پہچاننے کے پہچان کر سلام کا جواب دیتا ہے پھر آگے اس نے صحیح وہ روایت پیش کی یعنی بخاری مسلم کی جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطاب شریف مذکور ہے بدر کے مقتولین یعنی جنگ بدر کے اندر جو کافر قتل ہوئے تھے ان مقتول ان مقتولین کے ساتھ جو آپ کا خطاب اور کلام تھا بخاری شریف کے اندر وہ موجود ہے وہ پھر وہ پیش کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلیب بدر کہتے ہیں بدر کا کنواں اس کے اندر آپ کو لاشیں پڑی ہوئی تھی کافروں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اور نام پکار پکار کر اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں کیا تمہیں تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں قتل کرواؤں گا تمہیں دلیل کرواؤں گا وہ سارا تم نے حق پایا میں نے تو حق پایا ہے میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فتح دوں گا اور میں نے تو اپنے رب کا وعدہ برحق دیکھ لیا ہے کیا تم نے وعدہ دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولی نے بدر سے آپ اس طرح مخاطب ہو رہے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مخاطب ہیں یہ تو مردار ہیں اس وقت تو یہ مر چکے ہیں ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی بعثنی بالحق ما انتم باسمع لما اقول ولكنهم لا يستطيعون جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے بھیجا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے میں جو بات کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے صرف فرق اتنا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے یعنی ایسا جواب جو تم سن لو سمجھ لگ یا بالکل جواب نہیں دے سکتے کیونکہ جو جواب دینا ہے وہ صرف مومن کے لیے اگلا نہیں بارہ والے نہیں سنتے لیکن مومن قبر میں جواب دیتا ہے اسی وجہ سے اس کو سلام کا حکم ہے کہ اس کو سلام کرو اور یہ آگے ہاں بلکہ میں نے بھی لکھ رہا ہے امام عز الدین ابن عبد السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر سنتے نہ ہوتے تو خطاب کیوں ہوتا سلام کا ہاں نہیں ابن تیمیہ نے نہیں فتح البرزلی امام برزلی مغربی مالکی کے فتح کے اندر میں نے پڑھا ہے انہوں نے امام عز الدین بن عبد السلام سلطان العلماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا کہیں اور پھر اگلا جواب نہ دیں اور ایسے شخص کو سلام کا کہیں تو جواب ہی نہیں دیتے خیر تو یہ لکھ رہا ہے ابن قیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جن سے مخاطب ہوں ان کی بہ نسبت تم زیادہ میرے کلام کو نہیں سن رہے اب بتائیں جب ابن قیم کافر جو ہے کافر مشرق مرے ہوئے ہیں جنگے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ابن قیم لکھ رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور حدیث بخاری کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سنتے سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو تم باہر کھڑے ہوئے ہو زندہ ہو تم ان کی بنسبت زیادہ نہیں سن رہے آپ بتائیں یار ابن قیم تو کافروں کے متعلق یہ لکھ رہا ہے حدیث کے حوالے سے بخاری مسلم کی حدیث کہ وہ سنتے ہیں کلام کو قبر پر ہونے والے کلام کو کیا کرتے ہیں سنتے ہیں تو کیسی عجیب بات ہے کہ ایمان والے نہ سنے پھر اولیاء نہ سنے پھر امبیا نہ سنے پھر سید الانبیاء نہ سنے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اور حدیث پیش کر رہا ہے عنه صلى الله عليه وسلم الميت يسمع قرع نعال مشجعين له اذا انصرفوا عنه کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ میت دفنا کر جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو بھی سن رہی ہوتی سن رہی ہوتی اور پھر یہ آگے لکھ رہا ہے وہ سلام والی بات وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلاما من يخاطبونه من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين سلام جب کہنا ہے تو خطاب کے ساتھ سلام کرو تو ابن یہ ابن قیم کہہ رہا ہے وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل یہ خطاب اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو سنتا ہو اور سمجھتا ہو اگر یہ بات نہ ہوتی وہ سنتے نا تو پھر تو یہ جیسے معدوم اور پتھر کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کا بن جاتا یہ پیچھے ابن ابن تیمیہ کی باتوں پر ابن تیمیہ کے حوالے پر جب میں نے بحث کیا یہ ساری باتیں بیان کر چکا ہوں ہاں جی ابن قیم کو ساتھ رکھ رہا ہوں اس کے حوالوں کو تاکہ مزید بات پکی ہو جائے کہ یہ استاد شگرد دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں آگے لکھ رہا ہے وہ سلف مجھ میں اون یہ بات اور یہ بات توجہ رکھنا یہ بات ابن تہمیہ کی بات سے بھی بلند ہے ہاں یہ اس سے بھی بات یہ لکھ رہا ہے وہ سالف مجھ میں اون کہتے ہیں جتنے اسلاف ہیں یعنی تمام صحابہ تمام تابعین تبا تابعین مجتہدین سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جانتی پہچانتی سنتی اور حالات تک کو جانتی خصوصاً صالحین ہیں تو ان کے علم کی اور اب بتاؤ یہ سب کا اتفاق لکھ رہا ہے یار صحابہ تک کا اتفاق لکھ رہا ہے آگے لکھتا ہے وقت تواترت تل آسار میتا المیت یارف و زیارت و بہی اور کہہ رہا ہے کہ اسلاف سے روایتیں متواتر ہیں یعنی یقینی ہیں اور اتنا ہے کہ گنی نہیں جا سکتی کہ میت اپنے زیارت کرنے والوں کی زیارت کو پہچانتا ہے اور جب جاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے یا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے آگے امام ابن ابھی دنیا جو امام بخاری کی طرح محدث ہیں امام بخاری کے ہم عصر ہیں ہم دور ہیں ہم زمان ہیں ان کی کتاب کتاب القبور کے حوالے سے پھر چند روایتیں پیش کر رہا ہے یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی پھر آگے یہ چلتے چلتے روایتیں پیش کرتے کرتے بات کر رہا ہے کہ مردوں کے مردوں پر قبر والوں پر جانے والوں پر عالم برزخ والوں پر اعمال زندوں کے پیش ہوتے ہیں وہ اپنے استاد والی بات جو ہے نا اس کو مزید وضاحت کے ساتھ کر رہا ہے ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا تھا کتاب الفرو کے حوالے سے حوالے کا اور دیگر کتابیں حملی فقہ کے حوالے سے سنا چکا ہوں سمجھ نہیں آ رہی آگے پھر یہ لکھ رہا ہے کہ ایک بدر گزرے ہیں سلیم بن عمیر وہ قبرستان سے گزرے پیشاب کا غلبہ تھا کافی پیشاب والا کسی دوست نے آپ سے کہا کہ حضرت یہ قبرستان ہے یہاں بیٹھ کر پیشاب کر آپ رونے لگ جب اس نے کہا حضرت یہ کسی کھڈے میں بیٹھ کر قبرستان کے ساتھ کھڈے میں بیٹھ کر پیشاب کر لیں آپ رونے لگ فرمایا سبحان اللہ واللہ انی لاستحیی من الاموات کما استحیی من الاحیاء ولولا ان المیت یشعر بذلك لمستحیا منه یہ اگلے جملے آخری جملہ جو ہے وہ ابن قیم کا ہے جب ان نے کہا حضرت بیٹھ کر پیشاب کر لیں کسی کھڈے میں قبرستان کے ساتھ تو آپ نے رو پڑے فرمایا سبحان اللہ اللہ کی قسم میں میں مرنے والوں سے ایسے ہی شرماتا ہوں جس طرح کے زندوں سے شرماتا ہوں کیا مطلب کہ جس طرح زندوں کے سامنے پیشاب کرنا میں جائز نہیں سمجھتا اسی طرح مردوں کے سامنے بیٹھ کر بھی جائز نہیں سمجھتا ابن قیم لکھ رہا ہے کہ اگر میت کو پتہ ہی نہیں ہے شور ہی نہیں ہوتا اوپر کیا ہو رہا ہے تو وہ بزرگ کیوں شرماتے اور یہ بات اس ان بزرگوں کی یہ بات جو ابن قیم نقل کر رہا ہے محدث ابن ابھی دنیا کے کتاب کے حوالے سے یہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے جو سونا نے سونن ہاں سونن کی کتابوں میں بھی آیا اور خصوصاً ابن تیمیہ کے حوالے سے پہلے سنا چکا ہوں کہ اما عائشہ پاک مشکات شریف میں بھی ہے کہ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں جب حضرت عمر بن خطاب دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جاتی تھی یہ بات ان بزرگوں کی اما پاک کی وہ بات دونوں یہ متفق ہو گئی اور اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ زندے جو قبروں کے ساتھ کرتے ہیں میت والے مردے قبر والے مرنے والے اس کو دیکھتے لہذا شرم کرنا چاہیے جیسے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو قبرستان میں کوئی نشے کرتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے نہیں سمجھ آ رہی قبرستان میں جا کر ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح زندوں سے حیا ضروری ہے اسی طرح مردوں سے حیا ضروری ہے اسی طرح قبر والوں سے حیا ضروری آگے پھر یہ لکھ رہا ہے ابن قیم وہ اب لگ ذالک انل میتا یا بعمل الحی من والے میں نارے کہتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے پھر کہ میت اپنے رشتے دار اور بھائی جتنے پیچھے ہیں ان کے امال کو بھی جانتا ہے آگے پھر سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہا ہے حضرت ابو عجوب کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں تو الاحیاء اللہ حجا کہ مرد زندوں کے اعمال میت مردوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں پیش ہوتے ہیں پیدا رہو حسن فار جب وہ اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں وسطرو سو ان اگر برے اعمال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اللہ اس کو رجوع کی توفیق عطا فرما توبہ کر لے کہتے ہیں میت کیا فائدہ دیتی ہے یہ فائدہ دیتی ہے کہ دعا دے رہی ہے ابن قیم لکھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی بھاگیوں کا پیشوا لکھ رہا ہے بھاگیوں کا دوسرا پیر جو ان کو علمی ثبوت مہیا کرنے والے پیر ہیں ان کے جن کے یہ مقلد ہے اندھے لانتی مقلد ہے اندھے ان میں سے پہلا ابن تیمیہ ہے دوسرا ابن قیم ہے تیسرا ابن عبد الحادی سمجھ نہیں آ رہی تو اب بات کو سمجھنا اور پھر اور روایت محدث ابن ابھی دنیا کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں احمد بن ابل ہواری وہ فرماتے ہیں میرے بھائی محمد نے مجھے بیان کیا وہ فرماتے ہیں حضرت عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کے پاس گئے اور وہ فلسطین پر حاکم تھے فقال عیدنی انہوں نے فرمایا مجھے واز کا کالا بے معاہدو کا اللہ کیا میں تمہیں نصیحت کروں انہوں نے فرمایا اللہ تجھے اصلاح تیری اصلاح فرمائے بالا اعمال الاحیاء تعرض على قاربهم الموتى فانظر ما ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك فبقى ابراهيم حتى اختل حتى اخضلت لحيته فلسطین کے حاکم حضرت ابراہیم بن صالح کے پاس حضرت عباد بن عباد بہت بڑے عابد اور امام اور فقیر ہوئے ہاں جب یہ تشریف لے گئے انہوں نے کہا حاکم نے کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائے فرمائے اللہ تو اصلاح کرے کیا نصیحت تجھے کروں مجھے یہ بات پہنچی ہے بلاف سے بزرگ کہ حدیثوں سے یعنی کہ زندوں کے اعمال رشتہ داروں رشتہ داروں مرنے والوں پر پیش ہوتے ہیں تو فن ما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا عمل کا تو ذرا غور کر سوچ روزانہ کہ تیرے عمل کون سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں یعنی کیا مطلب کہ جب تمام رشتہ داروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو سب کے اعمال جاتے ہیں پکے تو فرمایا پھر دیکھ لے اے حاکم اے ابراہیم بن سالے کہ یہ تیرے عمل روزانہ بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہے ہیں تو دیکھ کیا کر رہا ہے تجھے شرم آنی چاہیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل چلا جائے جو تیرے لیے باعث ذلت ہو اور رسول اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بن جائے سمجھ نہیں آئی بات کی میرے بھائی بکا ابراہیم تخ لہیت حضرت ابراہیم بن صالح رو پڑے اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی یہ ابن قیم کی تقریر آپ کو سنا رہا ہوں جن کو وہاں بھی اپنا بلا مدافعت امام مانتے ہیں توجہ آگے پھر لکھ رہا ہے باب فی آثار کثیر عن سہا کہہ رہا ہے اس باب میں یعنی یہ بات مردوں کے جاننے پہچاننے والی کہتا ہے اتنا روایتیں ہیں میں سنا نہیں سکتا صحابہ سے اتنا روایتیں ہیں میں سنا نہیں سکتا آگے حضرت عبداللہ بن رواحہ والی وہ روایت پیش کی ہے جو ابن تیمیہ کے بیان میں سنا چکا ہوں آگے ایک نئی بات وہ کر رہا ہے یہ ذرا لکھنے کے قابل ہے بڑی زبردست چیز ہے دلیل بڑی دے رہا ہے سفا نمبر آٹھ سے پیش کر رہا ہوں کہتا ہے وہ یکفی فی ہے المسلم اتل مسلم علیہ الم یشورون بہی لما صح تسمیت اتلائر فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم ابن قیم کہتا ہے کہتا ہے آخری کافی دلیل میں یہ دیتا ہوں کس مسئلے میں کہ وہ جانتا پہچانتا ہے اس کو تمہارا پتا ہوتا ہے کون آ رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قبر پر جا کر قبر پر جا کر سلام کرنے والے کو ظاہر فرمایا اور قبروں کے قبروں کے پاس جا کر ان کو سلام کہنے والے کہنے کے کہنے کو حضور نے زیارت فرمایا وہ مزور ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے جانے والا زائر ہے اور جو ان کی دید کی جاتی ہے اس کا نام زیارت ہے قیم کہتا ہے یہ زیارت کا لفظ بتا رہا ہے وہ جانتے سنتے ہیں کہتا ہے کیوں کہتا ہے اس لیے کہ لغت کے اندر زیارت اسی وقت بولتے ہیں جب اگلے کو پتا ہو یہ آیا ہے اور ملنے کے ارادے سے آیا ہے سمجھ نہیں آئی کہتا ہے جو سلام جا کر پیش کرتا ہے اس کا نام زائر اسی وجہ سے زائرین کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آئی یہ ٹوٹکا اس کا لکھنے کے قابل ہے زبردست ٹوٹکا ہے اور کہتا ہے ہادہ من زیارت عند جمی ایلوم کہتا ہے ساری کائنات کے لوگوں کے ہاں بھاوے کافروں بھائی مسلم ہو سب کے ہاں زیارت زیارت کا معنی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے جانے والا پہچانتا ہے کس کے پاس جا رہا ہو تو جو جو جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی پہچانتا ہو کون آیا ہوا ہے اگر نہ پہچانتا ہو تو کہتا ہے پھر زیارت کا لفظ نہیں بول سکتے اور زیارت کا لفظ تو رسول اللہ نے فرمایا کون تو نہ ہے تو کم ان زیارات القبور اللہ فضور فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارتوں سے روکتا تھا میں نے میں روکتا تھا اب خبردار کرو زیارت روکتے تھے جس وقت کے توجہ ذرا کیوں دو وجہ سے روکتے تھے کیا کر دیا آواز کو بھائی دو وجہ سے روکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بت پرستی کا تازہ تازہ دور تھا میاں یعنی بت پرستی تازی چھوڑی تھی نا لوگوں نے کفر تازہ چھوڑا تھا میں آواز رکی کی بیٹھا ہے ٹھیک کوئی ہاں سمجھ نہیں آ رہی کفر تازہ چھوڑا تھا تو کہیں اس طریقے سے بت پرستی نہ شروع ہو جائے پھر کیونکہ بت پرستی کا آغاز قبروں سے ہوا تھا ہاں کہ پہلے لوگ جو تھے نا ان کے صالحین جب مر جاتے اوپر قبر کے اوپر قبر کے اوپر مکان بنا کر اس میں تصویریں لٹکاتے ان کے ان کی تصویریں اور بت رکھ توجہ ذرا اور رکھتے اس لیے کہ تاکہ ہمیں ان لوگوں کا طریقہ اور یاد اور درویش یاد رہے تو ہم عبادت میں لطف حاصل کریں پھر وہ پرانے اس طرح کرتے رہے بعد میں آنے والوں نے یہ کام کیا کہ شیطان نے آ کر ان کو یہ دل میں خیال ڈال دیا کہ بھئی یہی خدا ہے جن کی تصویر جو تصویریں اور بت پڑے ہوئے ہیں یہی خدا ہے تو پہلے انہوں نے تصویروں کو رکھا تبرک کے لیے اور شیطان نے آخر کام کروا لیا کس کا عبادت اور پوجا پاٹ کا کہ یہی خدا ہے عبادت ان کی سمجھ نہیں آ رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان اس وجہ سے روکا یہ قاضی یاز مالکی اور امام قاضی یاز مالکی اکمال المعلم میں اکمال المعلم میں یہ فرما رہے ہیں اور امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شریف جلد اول میں فرما رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے تو جناب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا یہ محسوس کیا کہ ابھی کفر تازہ تازہ ان لوگوں نے چھوڑا ہے کہیں واپس نہ لوٹ جائے تو آپ نے روک دیا جب اسلام مسلمانوں کے دل میں پختہ ہو گیا آپ نے پھر اجازت دی بات نہیں سمجھ اچھا اب بات کو سمجھنا یا آپ نے فرمایا بے باتیں وہاں پر نہیں کرنی زیارت کرو بلا تقولو حجرا جج حجرا فحش اور بے حیائی کی باتیں وہاں پر مت کرنا شریعت کے خلاف باتیں مت کرنا لیکن زیارتیں کرو اب اس سے پتا چلا دیکھو بھائی پہلے خطرہ محسوس تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائیں پہلے خطرہ تھا کہیں لوٹ نہ جائے تو آپ نے روک کے رکھا جب آپ نے محسوس کیا کہ خطرہ ختم ہو گیا پھر آپ نے اجازت بولو ایمان سے بتاؤ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا داد علم سے ایسے کیا وحج سے کیا یا ایسے ہی کر لیا کوئی علم اور وحج نہیں تھی آپ کے پاس سمجھ نہیں آ رہی جب روکا تھا تو وحج ہو جب پھر اجازت دی اس وقت بھی تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ پھر یہ کام انشاءاللہ ہونے والا اگر یہ آپ خطرہ اسی طرح محسوس کرتے تو جب روک رکھا تھا تو روک کے ہی رکھنے میری اجازت آپ جان گئے کہ میری امت اب قبروں کی پوجا پاٹ کرنے والی نہیں بنے گی ان کے ایمان اب بن چکا یہ خدا کوئی خدا سمجھیں گے اب قبر والوں کو خدا عبادت کے لائق نہیں اور الحمدللہ للہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت آپ کا علم شریف اور آپ کا یہ فیصلہ اور اللہ رب العالمین کی وہ باطنی نہیں یہ بالکل اسی بتا رہی ہے کہ امت مسلمہ قبروں کی پوجا پاٹ سے محفوظ ہے مر گیا ہوں آواز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی تین آخنا پیا زمین آسمان دفاع ہاں توجہ نہیں فرمائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو بصیرت اور جو علم اور واحد کے ساتھ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کا وہی فیصلہ اللہ نے فیصلہ فرمایا رسول پر اتارا رسول نے وہ فیصلہ سنایا معلوم ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ نہیں کی مسئلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس کے مطابق اب امت قبروں کی پوجا پاٹ بولو اگر کرتی تو اللہ تعالی فرما دیتا محبوب ہمیشہ کے لیے ختم کر دو دروازہ ہی بند ایمان سے بتاؤ ایمان سے بتاؤ ہزاروں رکاوٹیں ہیں شریعت میں ہزاروں رکاوٹیں ہیں شریعت میں کتنے حرام کام ہے شریعت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی شریعت نے منع امت نہیں قریب جاتی اگر کوئی جاتے ہیں اگر جاتے ہیں تو فاشق فاجر لوگ صالحین ہی پھر بھی محفوظ ہیں ایسے ہے نا تو اگر ایمان سے بتانا یار اگر یہ شرک کا کام ہوتا یا شرک کا پھر سبب بنتا کفر و شرک کا پھر سبب بنتا رسول اللہ کیوں اجازت بس اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دیتا بات یہ ہے اللہ کو چلو یہ وہاں بھی کہے گا رسول کو پتہ نہیں تھا اس کو کہو خبیص یہ جو حکم ہے یہ تو حکم ہے شریعت ہے شریعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتاری سمجھ نہیں آ رہی وہاں یہ جلی وہاں یہ خفی رسول اللہ کا بولنا وہاں یہ یہ خفی چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے اگر یہ حکم ارشاد اگر یہ فرمایا تو یہ بھی قانون ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد شریف ایسا ہو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ برقرار نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ پھر واج اتار دیتا کہ محبوب نہیں آپ نے یہ اجتہاد ایسے کیا ہے حکم فرمایا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ روک لو اللہ تعالیٰ روک دیتا اللہ تعالی نے نہیں روکا نبی پاک نے نہیں روکا وہاں بھی کہتا ہے پوجا پاٹ ہو کتے اللہ تعالی دیکھ رہا تھا آپ پوجا پاٹ نہیں کریں گے نبی پاک دیکھ رہے تھے پوجا پاٹ نہیں کریں گے تو کتا کیوں کہ کیسے تو دیکھ رہا ہے معلوم ہوا جو جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ قبروں پر عبادت کرتے ہیں قبروں والوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو خدا سمجھتے ہیں یہ اللہ رب اللہ رب العالمین اور پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو در حقیقت ہاں جی سمجھتے ہیں کہ وہ لا علمی میں فیصلہ کر گئے فیصلہ لا علمی میں کر گئے خدا کا بندہ کیسی عجیب بات ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب فرما دیا جب جب فرما دیا پہلے روکا تو اس وجہ سے کہ کہیں پھر لواپس کفر میں نہ لوٹ جائیں اب بعد میں جو اجازت دی تو اس وجہ سے دیا آپ دیکھ رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا میری امت ان کو خدا بنانے والی نہیں ہے میں ایسے خبیصوں سے پوچھتا ہوں یہ جیسے خبیصوں سے میں پوچھتا ہوں وابیوں کہ بتاؤ تم اللہ تعالی سے دین کی زیادہ غیرت رکھتے ہو لانتی یا سمجھ زیادہ رکھتے ہو بولو تو صحیح رہا تمہیں علم زیادہ ہے علم برابر ہے غیرت برابر ہے رسول اللہ کو کوئی غیرت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کوئی غیرت نہیں تھی اور خدو تیلو غیرت آئی سمجھ نہیں آئی بولو بلکہ اسی ضمن میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن تیمیہ سے لکھ رہا ہے احادیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود حدیثیں ابن تیمیہ کا حوالہ اس وجہ سے دیتا ہوں کہ اس کا حوالہ ان وادیوں کو مضبوط لگتا ہے نا کیونکہ یہ اس کو ہاں جی امام مطلق مانتا ہاں اب بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجعل قبری وسا نہیں اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے بات نہیں سمجھے دوسری حدیث میں آیا اللہ ملا دوسری حدیث میں آیا لا تجعلو قبری عیدہ میری قبر کو عید مت بنانا اب بات کو سمجھ یہ جو حدیث مبارک ہے کہ میری قبر کو اے اللہ میری قبر کو اللہ کی بارگاہ میں فرما رہا ہیں امت کو نہیں کہہ رہے امت کو کہتے ہو سکتا ہے کوئی مانتے کوئی بولتے صحیح کیونکہ کوئی میرے جیسے کم وقت ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پرواہ کرتے یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر توجہ نہیں کرتے سمجھ نہیں آ رہی احکام احکام کی طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں کرتے تو اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو فرماتے کہ میری قبر کو بت نہ بنانا توجہ ذرا ہو سکتا ہے کوئی رکتا کوئی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کر ادھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی یا اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں ایمان سے وہابیوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ لانتی یہ دعا رسول اللہ کی رب کی بارگاہ میں یہ عرض اللہ کے محبوب کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یہ نہیں سمجھ نہیں اگر کوئی کہے قبول نہیں ہوئی تو بدبخت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رد نہیں ہوئی اگر اللہ کی تقدیر میں کوئی منظور نہ ہوتی تو اللہ فرما دیتا محبوب یہ دعا نہ مانگ یہ نہیں ہے کہ اللہ روکے نہیں حضور مانگے اور پھر خدا پوری نہ نہیں اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ ظالمو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی پوجا پاٹ بتاؤ پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں جو کہے قبول نہیں ہے لانتی بد بخت بےمان منافع ہے رسول اللہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہوئی نہیں اور اگر قبول ہو گئی اور یقیناً ہو گئی تو پھر محال ہے کہ آپ کی قبر انور بت بن سکے بولو ہے مرو ناممکن ہے کہ جس کے بت جس کی حفاظت بت بننے سے رب العالمین فرما رہا ہے مخلوق مخلوق ہے کیا کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کے ہوتے ہوئے پھر یہ بت بنا لے معلوم ہوا توجہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا بت بننا محال ہے کیا ہے محال ہے لہذا اب جو یہ کہے کہ ادھر کوئی چوم رہا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ سب پوجا پاٹ کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں رسول اللہ کی قبر کی کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ اور مدد مانگ رہا ہے ادھر کچھ پکار رہا ہے کوئی کسی طرح اپنی فریادیں پیش کر رہا ہے بار رسالت میں کوئی اگر کہلانتی کوئی اگر کہے کہ وہ پوجا کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے خدا سمجھ رہا ہے قبر وال قبر کی پوجا ہو رہی ہے تر سمجھ لے جلانتی بد وقت ہے بےمان ہے منافق ہے اللہ رب العالمین نے جلا نے اپنے محبوب کی قبر انور کو بدھ بنا پوجا پاٹ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے بت بننے سے بچا لیا ہے اب جو جس چیز کا نام عبادت ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی اور جو وہاں ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہے سمجھ نہیں آئی خیر یہ بات میں نے کیوں چھیڑی تھی ہاں زیارت سے آپ نے روکا زیارت سے آپ نے روکا تھا جس خطرے کی وجہ سے روکا وہ خطرہ ٹل گیا رسول اللہ کے لیے ٹل گیا اور بھابیوں کے نزدیک خطرہ کیا جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقع ہے ہاں جی ان کے نزدیک ہاں ان کے نزدیک ہو رہا ہے کام بس پوجا ہی پوجا ہو رہی ہے کتنے لانتی ہیں یار ایمان سے بتاؤ یہ خدا رسول سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث کے تابے دار ہیں سمجھ نہیں آئی کیا سانہ میں اکبر کہتے ہیں یہ بڑا بت رسول اکرم کے دربار کو یہ بڑا بت کہتے ہیں ہاں خیر بات نہیں سمجھے اور اسی زمن میں زیارت کے متعلق ایک بات اس کا ٹوٹکا تو سنا دیا نا ابن قیم کا کہ وہ کہہ رہا ہے زیارت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ مردے قبر والے مرنے والے دیکھتے پہچانتے ہیں کیا لفظ بتا رہا ہے اور سنو اے میں بھی ایک ٹوٹکا ڈالتا ہوں اس میں کہ زیارت کا لوگوں مانا معنی پتہ کیا ہوتا ہے زیارت کس کو کہتے ہیں زیارت کا مانا کیا ہوتا ہے زیارت کا مانا ہوتا ہے قصد رویت مال اکرام بولو اے کسی کی دید کا ارادہ کرنا دل میں ارادہ توجہ دید کے ارادے کے ساتھ چلنا کسی کے پاس مال اکرام کے اگلے کی تعظیم مقصود ہو کیا ہو جی دیکھنا کسد رویت کسد رویت مال اکرام اگر کسی کو دیکھنا مقصود ہے بغیر تعظیم کے تو زیارت نہیں اگر توہین کے ساتھ ہو زیارت نہیں اگر مذاق کے ساتھ دیکھو تو زیارت نہیں زیارت اسی وقت بنتی ہے جب تیت کا ارادہ بھی ہو اور تعظیم کا ارادہ بھی ہو سمجھ نہیں آ رہی